جی کیا لکھا ہے پتہ نہیں تم نے عبد الکریم صبر کا کیا جنت ہے پھر خود پڑھے چلیے جی ہاں الحمد للہ انا بخیر کہیں سے بخیر جی وائس اوکے کین اسپیک اور ہم نے ادر سانی پڑھا تھا ادر الثانی پہ آ جائیے ادر الثانی تمرین مشق پہنچ گئے سب تمرین تک پہنچ گئے سب جی سب کے پاس کتابیں ذرا جلدی سے کتاب کھولیے وعلیکم السلام ہوں جلدی سے کتاب کھولیے اور ادر الثانی کی تمرین پہ آ جائیے بڑی بات ہے جی پوچھوں گا آپ سے ان کے ساتھ ہاوی ہی لگا کر ہاوی ہی لگا کر ان کو پڑھنا ہے بھی کرنا ہے جی، حمزہ اقبال آپ بتائیے اور فتون اور فتون کے ساتھ اس میں اشارہ لگا کر پڑھیں حمزہ اقبال ان سپیک پہ ہیں جی آپ سے اس کو آپ ہی کے ساتھ پڑھیے کیسے پڑھیں گے ہار ہی کا ترجمہ کیا ہے یہ کمرہ ہے نہیں یہ ایک کمرہ ہے جی یہ ایک کمرہ ہے جی زبردست ماشاء اللہ جی آگے ہیں حسب ربی حسب ربی آپ پڑھیے زتن کو حاضی کے ساتھ حاضی زتن جلدی سے حسبی ربی ہاں ہی تلمیزت اس کا ترجمہ بھی کیجیے ذرا جلدی سے ان سپیک پہ ہیں زلزبیل کے نام سے جی وائس اوکے وائس کس مصیبت میں پھنس گئے یار ہم لوگ تو جی جی آواز آ رہی ہے سب کو نا ہوں کون تھا زلزبیل زلزبیل ہاں۔ آواز آ رہی ہے کہ نہیں کیا یار جی وائس اوکے ہر رومان کو آواز آ رہی ہے اور مہیرہ کو بھی آ رہی ہے ربی کو بھی آ رہی ہے مہیرہ کو بھی آ رہی ہے اچھا رومان کلیئر ہے آپ اور کون ہے زلزبیل آپ ہی بتا دیں جی الحمد للہ الحمد للہ شکر ہے یار کیا ہے پتہ نہیں فیاض نے پھر پھینک دیا کہ نہیں اچھا تو جی،, جی آپ جا سکتے ہیں اچھا جی تو جی حمزہ آپ جا سکتے ہیں ہاں ہاں استاد تن مہیرہ آپ سے سوال ہے مہیرہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے مہیرہ کے نام سے پر آپ سے سوال ہے استاد تن اگر اس کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ یہ کون ہے تو کیسے سوال کریں گے استاد کے بارے میں سوال کیسے کریں گے اگر سوال کرنا چاہیں ہم من ہاوی جی کیوں من من کیوں آیا بھائی ماں کیوں نہیں آیا ماں ہی بھی تو آ سکتا تھا نا من کیوں لگایا آپ نے جی استاذہ جو ہے استانی جو ہے وہ کیا ہے عقل رکھنے والی ہے تو جو جی عقل ہوتا ہے اس کے لیے من لایا جاتا ہے جی حمزہ آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں نہیں ہے ٹھیک ہے اوے شاید مائک چھوڑ کے اچھا اس کے بعد ہے عربی میں ترجمہ کریں اب جو الفاظ ہوں گے ہاں جی عربی میں ترجمہ کریں کون کرے گا ہاں زلزبیل آپ کو ہماری آواز سنائی دے زلزبیل جی زلزبیل یہ کمرہ ہے اس کی عربی بنائیے یہ کمرہ ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں آپ لوگوں کی طرف بھی آ رہا ہوں ہاں، غور فات ٹھیک ہے جی آپ سے سوال ہے یہ سائیکل ہے اس کی عربی بنائیے فیاض اے آپ سے کہ یہ سائیکل ہے اس کی عربی بنائیے اللہ کے بندے سائیکل کہا ہے میں نے سائیکل کب سائیکل کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو آپ نے یاد کرنے تھے نا آپ کو میں نے کہا ہے کہ آگے جو آخر اللہ کے بندے ہو یار تم یہ کوئی بات ہے کتاب ہی نہیں ہے ہر ہی دراجہ تم دراجہ کہتے ہیں سکل کو جی حمزہ اقبال آپ آ گئے چلیے آپ سے پوچھ لیتے ہیں حمزہ اقبال اللہ اکبر اس کا ترجمہ کیجئے یہ اینک ہے یہ اینک ہے میں ترجمہ کیجیے ہاضی ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب جی حسب ربی نہیں ارومان ارومان سے سوال ہے ارومان آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی ارومان صاحب آپ سے سوال ہے کہ یہ بچی ہے یہ بچی ہے اس کی عربی بنائیے یہ بچی ہے ہاضی ٹفلتن ٹف لون نہیں آئے گا تف لون بچے کے لیے آتا ہے تف لاتون ٹھیک ہے بچی کا پوچھا ہے میں نے یہ بچی ہے ہی تف لاتون کیسے دے رہے ہیں آپ اور رومان غلطی کی ہے بتانے میں تف لاتون جی صحیح غور نہیں کیا آپ نے اچھا جی حسبی ربی حسبی ربی میرے اللہ ہی کافی ہے جی حسبی ربی آپ سے سوال ہے یہ سعیدہ ہے اس کی عربی بنائیے یہ سعیدہ ہے یہ سعیدہ ہے ہر تم ٹھیک ہے جی جزاک اللہ بہت خوب آگے انہوں نے آخر میں قاعدہ لکھا ہے سنیے سب ہار ہی جی۔ یہ بھی اس میں اشارہ ہے اور مفرد مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ نزدیک ہو پہلے بتا دیا تھا غازی ہی قریب کے لیے آتا ہے اور مفرد مونس کے لیے آتا ہے مونس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں عام طور پر گول تا ہوتی ہے جو وقف کے وقت ہا آواز دیتی ہے ہا کی آواز دیتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہادی ہی مرواہتن تو وقف کریں گے تو ہادی ہی مرواہا ہو جائے گا یہ الفاظ نہیں ہے یہ یقیناً آپ نے یاد کر لیے ہیں تمرین یہ مکمل ہو چکی ہے اب یہ ہے کہ ادر سد سالس ہے ادرس ست سالس کے آخر میں جو ترجمے ہیں الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ نے یاد کر کے آنے ہیں ادر و سالس کے آخر میں جو معنی ہیں الفاظ کے وہ آپ لوگوں نے یاد کر کے آنے ہیں